ارجو سما بنے ہیں سی نور کے دوپہر تارے چمک رہے ہیں سی نور کے سپہر لل جو سماں بنے ہیں کسی نور کے دوپہر تارے چمک رہے ہیں کسی نور کے دوپہر گلشن بھرے بھرے ہیں کسی نور کے دوپہر سجے ہیں اسی نور کے تو اس نور کا دن سے اب تک ہے دل سنا یہ نور وہ ہے جس کا طرف دار ہے جو سما بنے ہیں اسی نور کے تو تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تو واسطے آیا رات دکھانے کے واسطے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے بنیاد کتوں کی گرانے کے واسطے رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا جو سما بنے ہیں نور کے سفید تارے چمک رہے ہیں کسی نور کے سفید لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر میں ایک ہے آپ ہو یا غلام لایا ہے اپنے ساتھ مساوات کا نظام اس کی نظر سے ایک ہے آپ یا غلام شہوا ہے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جور کے انداز یہ تمام ہم لوگوں کے دل سے زنگ کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا دور زمان بنے گے اسی نور کے سفید تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے سفید گفتار نا جواب ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر گفتار نا ہے کردار بے نظیر حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر حلقہ بگوش اس کے ہے کیا شاہ کیا فقیر انسان رہ سکے گانا انسان کا تیر بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا یہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا جو سما بنے گے اسی نور کے سفید تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے سفید مساوات کا اس کی نظر میں ایک ہے ہیں آپو یا غلام شیوا ہے اس کا لطف محبت ہے اس کا کام بدلے گا ظلم و جا انداز کے تمام لوگوں کے دل سے سنگے کدورت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا لوگوں کے دل سے کدوزت چھڑائے گا دختر خوشی کی رسم جہاں سے مٹائے گا جو سما بنے گے اسی نور کے تفے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفے پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا ویران کو رش کے گلستہ بنائے گا پیغام حق یہ سارے جہاں تو سنائے گا میرا کو رش کے گلستہ بنائے گا ہر رحمتوں کے خزانے لٹائے گا انسان کو یہ سے اخوت سکھائے گا دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی دے گا کچھ اس ادا سے یہ پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے کستیوں کی دشمنی ہی سما بنے ہیں کسی نور کے دفرے تارے چمک رہے ہیں کسی نور کے دوپہر یہ ساحل جمال ہے ساحلے خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خال یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب میں جمال خوش دل ہے خوش ہے خوش ہے خوشغل خوش قال پلہ پہ دو جانا کی ہے تخلیق بے ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زمانہ روشن کرے گا رشتو ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے گے کرے گا رشتو ہدایت کے وہ دیے بن جائیں گے سبق جو ہر ایک دور کے لیے سما بنے ہیں اسی نور کے سفر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفہر یاد یعنی یہی ہے سعید محمود ہے یہی پہا یہی ہے شاہد و مشہود ہے یہی ہے سید دو محمود ہے یہی یہی ہے شاہی دو مشہور ہے یہی کامل یہی ہے تاہر مسود ہے یہی بھیجو درود مرضی معبود ہے صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوائے رب جلیل ہے صادق ہے یہ امی ہے خدا کا خلیل ہے آئی ندار جلوائے رب جلیل ہے سما بنے ہیں اسی نور کے دوپہر تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے دوپہر اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا پیام خالق اکبر کا ہے پیام اس نور کے نثار محمد ہے اس کا نام اس کا بیان خالق اکبر کا ہے بیان سردار کائنات ہے نبیوں کا ہے تعریف سے بلند ہے اس نور کا مقام آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی بلے آیا ہے اور نہ آئے گا اس شان کا نبی دنیا میں بھی انیس ہے اقبا میں بھی و سما بنے ہیں اسی نور کے اوپر سارے چمک رہے ہیں اسی نور کے سفیر بے شک یہی ہے باعث سے کائنات چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشائے حالات بے شک یہی ہے باعث سے تپنی سے گا اس کے حسن سے ہر گاشت راج سے اس کا کون تو سچی ہر ایک بات دل میں ہے اس کے رہن نظر میں ہے صفالات کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جس پر نگاہ ڈال دے وہ آپ تاب ہے سما بنے ہیں اسی نور کے سپے تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے سپے مجن بے کسوں کی محبت لیے آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے مظلوم بے کسوں کی محبت لیے ہوئے اہل گنا کا حق شفاعت لیے ہوئے سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہوگا اسی کی ذات پہ قرآن کا نزول وہ آخری کتاب یہ آخری رسول ہوگا کسی کی ذات پہ قرآن کا وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول یہ آخری رسول